حضرت عاصم بن رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ عراق سے چند افراد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سے ملنے کے لیے وطن آئے جب وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ لوگ کس قوم سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے کہا عراق کے رہنے والے ہیں فرمایا آپ لوگ اجازت لے کر آئے ہیں انہوں نے کہا جی ہاں انہوں نے یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گھر میں نماز پڑھنے کے متعلق سوال کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا گھر میں نماز پڑھنا نور کا باعث ہے اس لیے اپنے گھروں کو منور کیا کرو امام ابن ماجہ نے اپنے استاد محمد بن ابی حسین کی سند سے یہ روایت بیان کی تو عاصم بن عمر اور عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان عمیر کا واسطہ بیان کیا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1375